پہلے مرحلے میں <clears throat> آیت نازل ہوئی فتیم ممو سعیدن طیبن بس اب تیمم کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ تیم ممو سعیدن طیبن اب اس سلسلے میں ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے اعتبار سے اشتہاد کے اعتبار سے اور اپنی سوچ کے اعتبار سے اس پر عمل کیا اس لیے کہ یہاں پر مواز تیمم کا ذکر موجود نہیں ہے تو اس لیے حضرت عمار ابن یاسر کا عمل بھی اسی سلسلے کا ہے کہ چونکہ اس میں کوئی اعضا کی تحدید اور اس میں کوئی غائط بیان نہیں کی گئی اور نہ آزائے تیمم کا ذکر کیا گیا تو اس لیے کہیں پر تو یہ کہ مناقب تک اور کہیں پر انہوں نے مٹی میں لوٹ پوٹ کی جیسے کہ گدھا جو ہے وہ مٹی میں لوٹ پوٹ کرتا ہے اور اپنے سارے جسم میں مٹی لگاتا ہے تو ایسی حضرت عمار ابن یاسر کا معاملہ یہ تھا کہ غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی پانی نہیں تھا تو انہوں نے پوری مٹی میں اپنے آپ کو ملوث کیا اور لوٹ پوٹ کر کے پاکی حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایک یہ کہ <clears throat> یہاں پر کوئی تذکرہ اور تحدید آزا کا یا آزا کی کوئی تحدید نہیں تھی دوسرے حضرت عمار ابن یاسر نے یہ سمجھا کہ شاید کہ آپ کی تعلیم کے بعد اگر یہ عمل ہے تو عمار ابن یاسر نے یہ سمجھا کہ شاید حسد اصغر کے لیے تو یہی تیمم کا طریقہ جو آپ نے تعلیم دی لیکن چونکہ جنابت ہے اور حضرت اکبر ہے تو اس کے لیے شاید یہ تیمم کافی نہ ہو تو انہوں نے مٹی میں لوڈ پوٹ کی جس طرح سے جنابت میں پورے جسم پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس پر قیاس کر کے انہوں نے پورے جسم میں مٹی لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تذکرہ کیا تو آپ نے اصلاح فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہی تیمون کا طریقہ جنابت کے لیے بھی ہے اور دوسرے احداث کے لیے بھی ہے وغیرہ وغیرہ تو ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نقطے کو ذکر کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں تو بس اتنا تھا کہ فتح ممو سعیدن طیبہ اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں یہ آیت نازل ہوئی اور طریقہ بتلایا کہ فم صحو بے وجوہ ہے کودی کو تو اس لیے جو عمل یہ عام روایتوں کے خلاف باب اول میں جن روایتوں کو تذکرہ کیا گیا ہے یہ اس وقت ہے جب کہ وہاں پر یہ آیت کا دوسرا حصہ نازل نہیں ہوا تھا اور پہلے حصے پر عمل کرنے کے لیے اپنے اشتہار اور اپنی رائے کو رائے کو بنیاد بنایا اور اسی اعتبار سے انہوں نے یہ تعمیر کیا جی جیار فرض وخالفهم في ذلك آخرون فافترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم التيمم للوجه والدين إلى المرفقين يعني یعنی پہلے قائلین کے مقابلے میں تو یہ آخرین متفق ہیں کہ مناقب اور آباد تک نہیں ہوگا لیکن پھر آپس میں یہ اختلاف ہو گیا ایک نے کہا تیمم للوجه والیدین الى المرفقین اور دوسرے نے کہا کہ تیمم للوجه والکفین جی فكان من فكان من الحجة لهاتين الفرقتين على الفرقة الأولى أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعنهم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتيمموا كذلك وإنما أخبر عن فعلهم فقد يحتمل أن تكون الآية أن تكون الآية لما أنزلت لم تنزل بتمامها وإنما أنزل منها فتيمموا سعيدا طيبا ولم يبين لهم كيف يتيمموا فكان ذلك عندهم على كل ما فعلوه في التيمم لا وقت في ذلك وقتا ولا عضوا مقصودا به إليه بعينه حتى نزلت بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم منه ومما يدل على ما قلنا من, من ذلك ما من ذلك من ذلك ما حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب عن عن ابن لهيعة عن عن ابن عن ابن الاسود حدثه انه سمع عروة يخبر عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة له حتى إذا كنا بالمعرس قريبا من المدينة نعست من الليل وكانت علي قلادة تدعى السمت تدعى السمت تبلغ السرة فجعلت أن أوسو فخرجت من عنقي فلما نزلت مع رسول هارسو يعني یعنی وہ ڈوری کی جس میں موتیاں وغیرہ پڑی ہوں اور اگر موتی نہ ہو تو اس کو سلک کہا جاتا ہے بہرحال ایک بڑا سا یہ ایک ہار تھا جو ان کی ناف تک لمبا تھا اور یہ ان کو نیت کا غربہ تھا اور وہ سواری پہ بیٹھی بیٹھی اونگنے لگی تو یہ ہار جو ہے ان کی گردن سے نکل گیا گر گیا جی تو تو تبلغ السورة فجعلت عن أصف فخرجت من عنقي فلما نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح قلت يا رسول الله خرت كلاتي من عنقي فقال يا أيها الناس أمكم قد ضلت كلاتها فابتغوها فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماء فاشتغلوا بابتغائها إلى أن حضرتهم الصلاة ووجدوا القلاة ولم ولم يقدروا ولم يقدروا على ماء فمنهم من تيمم إلى الكف ومنهم من تيمم إلى المنكب وبعضهم على جلده فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت آية التيمم ففي هذا الحديث أن نزول آية التيمم یعنی كان يعني آية التيمم نازل نہیں ہوئی تو لوگوں نے یہ تیمم کا طریقہ اپنی اپنی رائے سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی ہدایت نہیں تھی بلکہ اشتہاد کی بنیاد اصل میں یہ تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مٹی کو تہارت میں دخل ہے اور وہ اس طریقے سے کہ دوسری روایتوں میں کہ اگر جوتے میں کوئی نجاست لگ جائے تو مٹی میں رگڑنے سے اور اسی طریقے سے کوئی لوہے اور دھات کی چیز ہے اس میں اگر کوئی نجاست لگ جائے تو زمین پر اس کو اگر رگڑے تو وہ نجاست کا اضالہ ہو جاتا ہے یہ ان کے اشتہاد کا منشا تھا اس لیے انہوں نے یہ وضو کیا یا آیت کا ایک ابتدائی حصہ فتح ممو سعید نازل ہو چکا تو سعید کے معنی وجہ عرض کے ہیں پھر تو ظاہرے کی مٹی کا استعمال لیکن اگر یہ آیت کا حصہ بھی اگر نازل نہیں ہوا تو منش اشتہاد یہی تھا کہ دوسرے مواقع پر مٹی کو سہارت میں دخل ہے اس لیے اس مٹی کو استعمال کیا کیسے کیا یہ مختلف صورتیں اس کی یہاں پر بیان کی گئی جی ففي هذا الحديث أن نزول آية التيمم كان كان بعدما تيمموا هذا التيمم المختلف المختلف الذي بعده إلى المناكب فعلمنا فعلم فعلمنا تيممه أنهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم وعلمنا بقولها فأنزل الله آية التيمم أن الذي نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم فهذا وجه حديث عمال رضي الله عنه وعنهم عندنا ومما يدل أيضا على أن هذا أن أن هذه التيمم أن هذه الآية تنفي ما فعلوا من ذلك أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعنهم وهو الذي روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى غيره عنه في التيمم الذي عمله بعد ذلك خلاف, خلاف ذلك فمنه ما حدثنا على آه، علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عن آه، عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن عن عمار بن أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمره بالوجه والكفين وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت زر بن عبد الله يحدث عن, آه، عن ابن عبد الرحمن بن أرزا عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال جو یعنی پہلی روایت میں گزرا ہو بل بل کفین آپ نے آگے ایک روایت آ رہی ہے اور آپ نے <clears throat> اس میں یہ فرمایا تھا کہ ان تفقان یکسی کا و اشارہ بے دے معلوم ہوا کہ آپ نے تیمم کی تعلیم پہلے دے چکے تھے تو سابقہ تعلیم کی طرف اشارہ مقصود تھا پورے تیمم کا عمل بتلانا مقصود نہیں تھا بلکہ صرف اشارہ تھا سابقہ تعلیم اور سابقہ تعلیم میں عل الزراعین و المرفقین موجود تھا تو اسی کی طرف اشارہ کیا تو اس کو بعض لوگوں نے اسی پر محمول کر لیا کہ یہ ضربت بس ذرائع نہیں بلکہ کفین تو جمہور اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ در حقیقت ابتدائی تعلیم نہیں تھی بلکہ سابقہ تعلیم کی طرف آپ نے اشارہ کر کے بتلا دیا کہ جیسے تم کو ہم نے پہلے بتلایا ویسے ہی تیمم جنابت کے لیے بھی کافی ہے اور اس کے لیے پورے جسم میں لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں جیسے کہ یہ واقع آگے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا جی وبه قال قال حدثنا حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت زر بن عبد الله يحدث عن ابن عبد الرحمن نبيه رجلا عمر عمر عمر رضي رضي الله الله عنه عنه فقال فقال فقال فقال كنت في سفر فلم فلم فلم الماء الماء وعنهم لا تصلي میں رکھیے کہ یہ حضرت عمر کے سامنے یہ مسئلہ ان کے دور خلافت میں پیش آیا اب تک صورتحال حضرت عمر کے سامنے یہ تھی جس کو آگے ذکر کیا جیسے حضرت عمار نے اس واقعے کو بیان کیا تو یہ حضرت عمر کے خلافت کے دوران یہ واقعہ پیش آیا اور اس وقت انہوں نے یہ اپنی بات سنائی جی فقال عمر رضی اللہ عنہ لا تصلی فقال عمار رضی اللہ و یعنی فتوہ کیا دیا حضرت عمر نے اور یہ ہم لا تو سر لے وہی نماز نہ پڑھو کب تک جب تک کہ پانی بظاہر یہ مانا ہے کہ جب تک پانی نہ ملے نماز نہ پڑھو یہ فتوا دیا اس پر حضرت عمار ابن یاسر نے اپنا وہ واقعہ جس میں حضرت عمر بھی شریک تھے لیکن حضرت عمر کو وہ واقعہ یاد نہیں تھا عمار ابن یاسر نے جب واقعہ بیان کیا تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے عمر کو وہ واقعہ یاد آیا وہ واقع ہے یہ جی فاما انت فلم تصلي واما انا فتمرقت في التراب فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال اما انت فكان يكفيك وقال بيديه فضرب بهما بهما فيهما ومسح وجهه وكفيه ففعل عمار رضي الله عنه کا يريد بذلك التيمم وان كان ذلك بعد نزول الايه عمر کا اس واقعے میں ذکر کیا ہے کہ فلم تصلي یعنی میں بھی تھا اور آپ بھی تھے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی آپ نے نماز نہیں پڑھی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو آپ کو امید تھی کہ وقت میں پانی مل جائے گا تو اس پانی کے پانے کی توقع کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت عمر کے ذہن میں یہ تھا کہ جنابت کا تیمم حدث والا تیمم کافی نہیں ہوگا جنابت کے لیے اس لیے حضرت عمر نے جنابت کے لیے یہ تیمم اختیار نہیں کیا دونوں احتمال جی فإنما كان ذلك منه عندنا والله أعلم لأنه عمل على أن التيمم للجنابة, للجنابة غير التيمم للحدث حتى حتى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما سواء وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زائدة وشعبته اور دوسری روایتوں میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے جی اور اس میں تھوڑا سا یہ اختصار ہے اور وہ یہ کہ حضرت عمر نے جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو نے فرمایا اتق اللہ یا عمار تم کیا کہہ رہے ہو خدا سے ڈرو تو اس پر حضرت عمار نے یہ کہا کہ آپ چونکہ امیر المومنین ہے اور امیر کا حق ہے ہمارے اوپر اگر آپ کہیں اگر آپ کو اطمینان نہیں تو میں اس واقعے کو اور اس مسئلے کو اس روایت کو کسی کے سامنے بیان نہ کروں تو اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے کہا کہ نول لی کما طول ٹھیک ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہم تو ہیں اس کے حوالے کرتے ہیں اب ذرا غور فرمائیے مسئلہ ہے نماز کا اماد الدین الصلاط اماد الدین نماز کا مسئلہ ہے اگر حضرت عمر کو بالکل یاد نہ ہوتا تو حضرت عمار کو روکتے کہ پہلے اس مسئلے کی تحقیق کرو جیسے کہ حضرت عمر کی عادت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا تو اس سے کہتے گواہ لاؤ تاکہ لوگوں کو زیادہ حدیث بیان کرنے کی حوصلہ نہ پیدا ہو اور احتیاط سے کام لے تو نماز جیسا مسئلہ وضو جیسا مسئلہ حضرت عمر کیا فرمان ہے کہ نولی کا تو یہ کب ہو سکتا ہے جبکہ حضرت عمر کو یہ واقعہ یاد آیا ورنہ اگر حضرت عمر کو یقین ہوتا کہ جنابت کا یہ تیمم کافی نہیں ہے تو اس وقت تک یہ حضرت عمر یہ خاموشی اختیار نہ کرتے اور حضرت عمار کے کہنے کے باوجود ان کو آپ نے منع نہیں کیا کہ خبردار آئندہ جیسے کہ آپ یہ انتقایہ خطرنین والے مسئلے میں آپ نے دیکھا جب حضرت عمر نے اس مسئلے کی تحقیق کی اور سنا کہ آئندہ اگر کوئی آدمی غسل نہیں کرے گا تو یہ کوڑے لگیں گے یہاں پر بھی یہ تحقیق فرما سکتے تھے لیکن کوئی تحقیق نہیں کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو یہ واقعہ یاد آ گیا اور حضرت عمار پر انہوں نے اعتماد کیا اور یہ مسئلہ ان کے حوالے کر دیا لیکن کسی روایت سے آپ نے پڑھا کہ حضرت اقتدام تو آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی اور جنابت کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تیمم کافی نہیں اور یہ سائل اسی روایت میں جو سائل آیا اس کو بھی فتویٰ کیا دیا لا تو سندے لیکن کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے آپ اس کی تحقیق کریں کہ حضرت عمر نے اپنے اس قول سے سراہتن کہیں رجوع کیا ہو کہیں کتابوں میں تو کہیں نہیں ہے اور اس کی شروعات وغیرہ میں متعلقات وغیرہ میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر اپنے اس قول سے انہوں نے کب رجوع کیا کس طرح سے رجوع کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا یہ خلافت عمر آ گئی اس میں یہ مسئلہ پیش آیا حضرت عمر نے اس کو فتوا دیا حضرت عمار نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر کا سراہتن رجوع اس مسئلے سے کہیں مذکور نہیں ہو متداول کتابوں میں یہ مسئلہ قابل تحقیق جی وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زائدة وشعبة عن حسين عن ابي مالك عن عمار رضي الله عنه عنهم انه قال إلى إلى المفصل ولم ولم يرفعه به قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن عمار رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب الأعمش بيديه الأرض ثم نفخهما ومسح بهما وجهه وكفيه وبه قال وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن عبد عن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن عمار رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك هكذا وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من من فيه فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه قال أبو جعفر قال أبو جعفر هكذا قال محمد الكريم نبي تیمم کو مسئلے کو جو بیان فرمایا کہ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَّاهَرُ اس کو علیحدہ بیان کی ان كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَّاهَرُ اور فتحرو کے بعد کیا ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَّاهَرُ ہے ہے جی کن تم تم مر من قوالین اس میں جنابت کا تذکرہ نہیں ہے لامس اس میں اختلاف ہے کہ لامس تم سے کیا مراد ہے انہوں نے تو مت سے مراح کو حادث قرار دیا آناف کہتے ہیں ملامت بھاگ مفارہ سے یہ جمع کے معنی میں ہے تاکہ اس میں دونوں مسئلے ثابت ہو جائے ایک حد سے اصغر سے تیموں کی کفایت اور ایک سے اکبر سے بھی تو اس میں وین کنتم جنوبن جنوبند فتح کو علیحدہ بیان کیا تو اس لیے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تیمم ہی مراد ہے فتح سے بلکہ مقصود یہ ہے کہ جنابت میں تہارت کا بہت زیادہ اہتمام کریں یہ نہیں کہ تیمم کریں آپ اور تیمم کا مسئلہ آگے بیان کیا ہے اور اس میں کوئی جنابت کا سراہتن تذکرہ نہیں ہے تو اس لیے اس میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ طریقہ حدث اصغر کے لیے ہے یہ جنابت کے لیے نہیں ہے جبکہ لامس تم میں اشارہ جنابت کی طرف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ اشتہاری ہے اس میں حضرات فقہ کا خود بھی اختلاف ہے جی قال ابو جعفر هكذا قال محمد بن خزيمة في اسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه وانما هو عن زر عن عن ابن عبد الرحمن عن ابيه وبه قال حدثنا يعني یعنی ابو بكر سند کی کچھ تھوڑی سی تبدیلی اور اس کی تصحیح فرمائی ہے جی وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت زرا يحدث عن ابن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه نحوه قال قال سلمة لا ادري لا أدري بلغت ذراعين أم لا وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا محمد بن كثير قال قال اخبرنا سفيان عن سلمه بن كهيل عن ابي مالك عن عبد الرحمن بن ابزه مثله وزاد ثم فمسح بهما وجهه ويديه الى انصاف الذراع وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمر قال حدثنا سفيان قال فذكر باسناده مثله فقد اضطرب علينا حديث عمار رضي الله عنه عنهم هذا غير إن هذا غير انهم جميعا قد نفوا ان يكون قد بلغ المنكبين والابتين فثبت بذلك انتفاء ما روي عنه في حديث عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أحد القولين أحد القولين الآخرين يعني یعنی ان تمام روایتوں سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ آباد اور مناقب اس میں داخل نہیں ہے کہیں پر کفین کا ذکر ہے کہیں پر زرعین کا ہے کہیں پر نصف ذرا کا ہے کہیں للم الفقین ہے لیکن مناقب وغیرہ کا کہیں پر تذکرہ نہیں تو اس سے پہلے قول کی مرجوریت ثابت ہوئی اب رہا مسئلہ کہ کفین یا ذرائین ال مرفقین ان میں سے قول جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اصحاب ظواہر جو ہے وہ اسی کے قائل ہے کفین کے ایک روایت امام مالک کی ہے اور حضرت شواف اور حضرت احناف اور دوسرے جمہور حضرات فقہ عل المرفقین کے قائل ہیں اور ضربتین کے قائل ہیں اور بعض لوگوں نے ضربتن کا قول اس میں آیا ہے تو اس کو استدلال میں ذکر کیا ہے کہ ایک ہی ضرب کافی ہے ان کے لیے تو ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد اب یہ عل کفین کافی ہے یا ضروری ہے کہ علل علل علمفقین ہونا چاہیے تو اب اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے نظر ڈالی تو دیکھا ابو جہیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی اور واقعہ ذکر کیا کہ آپ نے اپنے چہرے کو کفین کو یہ کہ تیمم کیا یہ حجت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تیمم اور حضرت نافع نے روایت کیا ابن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ طیب مما الفقین وقت وقت ذکر تو حاضر حدیث ہے دونوں روایتیں یہ قرات قرآن الحائش کے باب میں آ چکی گویا کہ ہمارے سامنے اب دو روایتیں عل القفین اور ایل مرفقین ان میں سے کون روایت راجے ہے کون سی مرجو ہے وہ جی جی قال وقد حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا ابو يوسف عن الربيع بن بدر قال حدثني ابي ابي عن جدي عن اسلع التميمي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي يا اسلع قم فرحا لنا قلت یا رسول اللہ اصابتنی بعد اصابتنی بعد کہ جنابت فسکت عنی حتى اتاه جبرائیل بآیت التیمم فقال لی اسلع قم فتیمم سعید طیبا ضربتین ضربتا للوجه لوجهك وضربتا لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا الى الماء قال يا اسلع قم فاغتسل یہاں ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ پیچھے روایت بیان کی گئی کہ یہ حضرت عائشہ کی روایت میں کہ ان کا ہار گم ہو گیا تھا تو یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی یہاں پر اسلح فرماتے ہیں کہ مجھے جناوت پیش آ گئی تو پانی نہیں تھا تو جبریل امین آیا آیت تیمم لے کر ظاہر ہے کہ آیت تیمم کا نزول تو پھر ایک ہی مرتبہ ہوا ہے دو مرتبہ نہیں ہوا یعنی تفصیلی حکم تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسلحہ آپ کے ساتھ میں خاص اس موقع پر بھی تھی انہیں یعنی غزب ہے مورسا مورسی اور یہ سن پانچ میں یا سن چھ ہجری میں چونکہ یہ ہر قصبے میں خدمت کے لیے تصویر رکھتے تھے تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس واقعے میں بھی شریک تھے تو اس لیے انہوں نے یہ اپنے واقعے کو کی طرف اس کی نسبت کی جبکہ تیمم کی آیت جب نازل ہوئی تو وہ بھی چونکہ موجود تھے تو اس لیے اپنے واقعے کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیے جی فلما اختلفوا في التيمم بكيف هو واختلفت هذه الروايات فيه رجعنا إلى النظر في ذلك لنستخرج به من هذه الأقاويل قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فوجدنا الوضوء على الأعضاء على الأعضاء التي ذكر الله تعالى في كتابه وكان التيمم قد أسقط عن بعضها فاسقط عن الرأس والرجلين فكان التيمم هو على بعض وعليه الوضوء فبطل بذلك قول من قال أنه إلى المناكب لأنه لما بطل عن الرأس والرجلين وهما مما يوضعان كان أحرى أن لا يجب على ما لا على ما لا يوضأ تم مختلف یعنی دو نظر پیش کی دو مسئلے ہیں ایک پہلے قول والوں کی رد میں نظر پیش کی اور اس کا حاصل یہ کہ ہم نے جب تیمم کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے آزائے وضو کے سے دو عضو ساقت کر دیا صرف تیمم میں دو عضو پر اکتفا کیا ایک وجہ اور ایک یدین پر سر کا بھی تذکرہ نہیں اور رجلین کا بھی تذکرہ نہیں تو جب اللہ تعالی نے دو عضو کو ساقت کر دیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو وظیفہ وضو میں ہاتھ میں وضو میں ہاتھ کا تھا اس میں مزید اضافہ ہو یعنی دو عضو کو کلی طور پر ختم کر دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دو عضو کو کلی طور پر ختم کر دیا تو بظاہر یہ ممکن نہیں ہے کہ آزائے وضو میں کسی عضو پر وضو کے وظیفے میں مزید زیادتی پیدا کی جائے تو یہ قیاس یہ نظر تقاضا کرتی ہے کہ اس میں کمی تو ہو سکتی ہے لیکن اضافہ تو اس لیے پہلے قول کے رد میں یہ نظر پیش کی اور دوسری نظر کہ ذرائن والی روایت راجے ہے اور کفین والی روایت تو اس سلسلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظر پیش کی اور اس نظر کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیے وضو یہ تیمم خلیفہ ہے وضو کا لہذا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور وضو میں چونکہ علفقین کی یہ تصریح موجود ہے تو اس لیے تیمم میں اس کی تصریح کی ضرورت پیش نہیں آئی اور صرف یدین کے ذکر پر اکتفا کیا تو خلیفہ ہونے کے اعتبار سے تقاضا یہی ہے کہ جو حکم وضو کا تھا وہی حکم تیمم کا بھی ہونا چاہیے دوسرے یہ ہے کہ اب ایک ہے عقل ایک ہے اکثر چونکہ طہارت کا مسئلہ ہے اکثر لینے میں زیادہ احتیاط ہے راہ مناقب کو یہ کہے کہ اکثر تو وہ ہے تو اس کے بارے میں تو نظر سے نفی ہو گئی اور دوسری روایتیں جو ذکر کی گئیں اس میں بھی مناقب وغیرہ کا تذکرہ نہیں وہ ان کے اشتہاد پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے وہ اکثر ہونے کے باوجود قابل عمل نہ رہا لیکن جن روایتوں میں ذرائع اور کفین کا تذکرہ ہے اس سلسلے میں نظر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ احبت کیا ہے جی الفظ بال اکثر اکثر کو لیا جائے اور یہ ذرائع ال المرفقین یہ زیادہ اقرب ہے کتاب اللہ یعنی ال المرافق سے اس لیے اس قول کو اختیار جی ثم اختلف في الذراعين هل يؤممان أم لا, فلا أم لا فرأينا الوجه يؤمم بالسعيد كما يغسل بالماء ورأينا الرأس والرجلين لا يؤمم منهما شيء فكان ما سقط التيمم عن, عن بعضه سقط عن كله وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء لأنه جعل بدل منه فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء تيمم في حال عدم الماء ثبت بذلك أن التيمم في اليدين للمرفقين قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله ومحمد رحمه الله تعالى وقد روي وقد روى ذلك وقد روي ذلك عن عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما وعنهم وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو وعن عبد الكريم عن عبد الكريم الجزري عن نافع قال سألت ابن عمر عن التيمم فضربا بيديه الأرض ومسح بهما يديه ووجهه وضرب ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الكناسي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم مثله وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن كثير بن كثير بن حفير قال حدثني يحيى بن يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم مثله وبه قال حدثنا يونس قال قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثوا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم أقبل من الجرف من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه للمرفقين ثم صلى وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعام قال حدثنا عزرة عزرة عزرة بن ثابت عن أبي عن أبي الزبير رضي الله عنه وعنهم عن جابر رضي الله عنه قال أتاه رجل فقال أصابتني جنابة وإني تمعك تمعك تمعكت في التراب فقال أسرت حمارا وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين وقال هكذا التيمم وقد وقد مثل ذلك أيضا عن الحسن وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن أنه قال ضربة للوجه والكفين وضربة للذراعين إلى المرفقين وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو الأشهبي أبو الأشهبي عن الحسن مثله ولم يقل إلى المرفقين کل والا مسئلہ جی کسی نے کچھ تحقیق کی تو خد احاط علم ان من الحیض الى انسلی صلاح کسی نے نہیں لی جی؟ یعنی وہ حائضہ کہ جو مستمل دم ہو اور ان کا خون کبھی منقطع ہو جاتا ہے اور کبھی لوٹ آتا ہے تو اس کے بارے میں کہا تھا کہ قد احاط علم انہا لم تخرج من الحیض بعد باد الا انات نے جمیا ہاں جی کوئی نہیں بڑے بس ذوق آدمی ہوئے اور اتنا اہم مسئلہ تھا اس کی کوئی تحقیق نہیں فرمائی آپ نے میری یہ سمجھ میں آیا پہلے بھی کچھ اسی طرف ذہن گیا تو یہاں پر مقصود یہ ہے کہ یہ عورت کی تہارت غسل کر کے نماز اس نے شروع کیا لیکن اس کی تہارت یقینی اس وقت ہوگی جبکہ دو نماز پڑھ لے اگر نماز کے دوران اگر وہ خون لوٹ آیا تو اس کا وہ غسل تہارت کیا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اب پھر انقطاع کا انتظار کرے جب انقطاع ہوگا تو پھر دوبارہ وہ غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی لہذا اس نے غسل تو کر لیا لیکن اس کی تہارت ابھی معلق ہے نماز سے مانے تو نہیں ہے <coughs> لیکن پورے یقین کے ساتھ <coughs> حیض سے اس وقت نکلے گی جبکہ وہ دو نماز پڑھ لے دو نماز جب پڑھ لے گی تو یقینی طور پر اس کی یہ تہارت باقاعدہ مسلم ہوگی اور اس کے بعد جب دوبارہ خون لوٹ آئے گا تو یہ تہارت ختم ہو جائے گی اب دوبارہ پھر اس کو غسل کرنا پڑے گا تو لم یخرس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل وہ حالت حیض میں ہے لیکن اس کی تہارت ابھی قطعی نہیں ہے نماز تو پڑھے گی لیکن قطعی تہارت کا حکم اس وقت لگے گا جب ابھی جب کہ دو نماز اس لیے کہ آپ نے جمع بین سلاطین بمسرین کا حکم دیا تو جب تک وہ دو نماز نہ پڑھ لے اسی یہ تہارت قطعی اور یقینی نہیں بنے گی اور جب دو نماز پڑھ لی تو اب یقینی طور پر اس کی نماز حالت تہارت میں یہ پڑھی جانے والی شمار کی جائے گی واللہ اور اسی طرح سے پہلی روایت کا بھی معنی ہے کہ غیر و طاہر ان تو جو غسلن یعنی وہ طہارت تو ہے لیکن ایسی طہارت نہیں کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو طہارت تو اس نے حاصل کر لی یہاں تک کہ دو نماز جب پڑھ لے گی اب دوبارہ خون کا عود ہوگا تو پھر اس کے اوپر غسل واجب ہوگا اور یہ غسل جو ہے اس کی طہارت کے لیے کافی ہے لیکن معلق رہے گا کہ اگر دوران میں اگر خون کا ارادہ ہوا تو یہ طہارت اس کی ظاہر ہو جائے گی بخلاف اس عورت کے جس کا مستمل دم ہونا ثابت ہے تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی نماز کے دوران بھی اگر خون آ جائے تو ٹپکتا رہے تو پھر بھی نماز نہیں چھوڑے گی اور نماز کا عمل مکمل کیا جائے گا لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ سون لوٹ آیا تو اس کا غسل ثابت ہو جائے گا دوبارہ پھر انتہا دم کا انتظار کریں